حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب امت کے پچھلے لوگ پہلو پر لانت کرنے لگیں اس وقت جس نے کوئی حدیث چھپائی اس نے اللہ کی نازل کردہ چیز کو چھپا لیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو تریسٹھ